Umair Ijaz Umair the scholar at gmail dot com U M A I R T H E S C H O L A R at gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Umair Ijaz dot T K W W W dot U M A I R I J A Z dot T K متعلقہ لنک پر کلک فن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمیر اعجاز اور آج ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ٹیٹوریل ہے ایزی فائل لاکر سے ریلیٹڈ ایزی فائل لاکر ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے اور وہ آپ کی فائلز یا فولڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے کام آتا ہے فائلز اور فولڈر پروٹیکٹ کرنے کی ڈفرینٹ وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ فائل اور فولڈر صرف ویزیبل ہوں اور کوئی ایڈٹ نہ کر سکے یا ویزیبل بھی نہ ہوں یا ایکسیسیبل بھی نہ ہوں تو اس طرح کے وہ آپشنز دیتا ہے اور ان آپشن سے آپ کے فائلز اور آپ کی فائلز اور فولڈرز پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں چونکہ ہم سب کے کمپیوٹرز پر کوئی سینسٹیو سٹف کانفیڈینشیل سٹف یا پھر ناڈی سٹف موجود ہوتا ہے جس کے باعث ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی یوٹیلیٹی ہو جو ہماری فائلز اور فولڈرز کو پروٹیکٹ کر سکے تو ایزی فائل لاکر اس زمن میں جاس کے ساتھ انتہائی ایکسیسیبل اور کافی پاورفل سافٹ ویئر ہے تو میں ایزی فائل لاکر آپ کی اس کی ڈیمونسٹریشن دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح فائلز اور فولڈرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر جاؤں گا کیونکہ میں نے ایزی فائل لاکر انسٹال کر رکھا ہے اور اس کی انسٹالیشن بہت زیادہ سمپل ہے آپ نے اس کی سیٹ اپ پہ انٹر پریس کرنا ہے and next next next next اور فنش تو ڈیسک ٹاپ پہ جا کے میں اوپن کرتا ہوں اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہوپ سو یہ پی اے ٹی ایف یا آئی بی ایس والی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا نہیں تو یہ ایک فری ویئر ہے آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہے W W W dot xos lab dot com یعنی کہ X O S L A B dot C O M تو اب ڈیسک ٹاپ پہ جاتے ہیں ای e سے easy file locker easy file locker enter press کروں گا enter easy file locker list new zero items to move the items use the arrow keys period اس نے کہا لسٹ ویو زیرو آئٹم یہ لسٹ ویو ان فائلز اور فولڈرز کا ہوتا ہے جو آپ پروٹیکٹ کریں گے ظاہر ہے ابھی ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے تو زیرو آئٹمز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کئی نیو فائلز اور فولڈرز ایڈ ہوتی جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ لسٹ آف ہنڈریڈ آئٹم بھی ہو سکتا ہے ٹو ہنڈریڈ آئٹم بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کتنی چیزیں اس میں ایڈ کراتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایزی فائل لاکر کہ سافٹ ویئر کو ہم نے پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ایزی فائل لاکر سے کوئی فائلز اینڈ فولڈرز کو پروٹیکٹ کر لیں لیکن کوئی ایزی فائل لاکر کو یہ انسٹال کر لے تو پھر <laughs> آپ کی ساری پروٹیکشن جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی تو اسی لیے پہلے آپ نے ایزی فائل لاکر کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ کوئی اس کو انسٹال نہ کر سکے انسٹال کرے گا تو یہ انسٹال ہوگا نہیں جب آپ پاسورڈ انٹر کر دیں گے تبھی یہ ان انسٹال ہوگا اسی لیے ہم نے اس کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے اس کی اگزامپل اسی طرح ہے کہ آپ کے آپ اپنے گھر کے تمام کمروں کے لیے الگ الگ تالا لے لیں اور الگ الگ لاکس سے ان کو لاک کر لیں اور بڑے مضبوط قسم کے لاک ہوں اور جو لاکس کی چابی ہو وہ آپ کسی کھڑکی میں باہر رکھ جائیں تو وہ پھر جس کو چابی مل گئی تو پھر اندر کا تالا جتنا مضبوط ہو وہ کھول لے گا تو اسی طرح آپ کو پہلے باہر کی چابی کو یعنی کہ ایزی فائل لاگر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے کہ اسے بھی کسی سیکیور جگہ پہ رکھیں اس کو بھی کسی سیکیور پاسورڈ سے پروٹیکٹ کر لیں تو اس کے لیے ہم سسٹم میں آ کر فائل پروٹیکشن کریں گے آلٹ ایس کروں گا ان اویلیبل کیونکہ یہ ابھی پروٹیکشن کر رہا ہے اگر پروٹیکشن نہیں کرے گا تو یہاں لکھا ہے اسٹارٹ پروٹیکشن یعنی پروٹیکشن کو سٹارٹ کر دو سٹاپ پروٹیکشن پہ اگر ہم انٹر پریس کریں گے تو فائل لاکر عارضی طور پر اپنا کام سسپینڈ کر دے گا اس کے اندر جتنی بھی فائلز ہوں گی ان سب کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ روک لے گا اور یہ اس لیے یوزفل ہے کہ اگر بالفرض آپ نے ہنڈریڈ فائلز ایڈ کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اب ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آپ نے پروٹیکٹ کر لی اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر کسی کے حوالے کر دیا یا لیپ ٹاپ کسی دوست کو دے دیا آپ دوست نے واپس کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فائلز یا فولڈر دیکھ سکیں جن کو آپ نے پروٹیکٹ کیا تھا تو اب آپ بھی ڈائریکٹلی ان کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو ایزی فائل لاکر اوپن کرنا پڑے گا اور پھر یہاں سے آپ نے اسے سٹاپ پروٹیکشن کریں گے تاکہ آپ اپنی ان ہنڈریڈ یا جتنی فائلز آپ نے ایڈ کی ہیں ایک دو تین چار جتنی فائلز ایڈ کی ہیں تو وہ دوبارہ سے ایکسیسیبل ہوں ریڈیبل ہو جائیں ایڈیٹیبل ہو جائیں سب کچھ ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو پروٹیکشن روکنی پڑے گی عارضی طور پہ اور دوبارہ جب کسی کے حوالے کرنا پڑے کمپیوٹر یا آپ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ایسے انوائرمنٹ میں ہے کہ کوئی بھی کمپیوٹر دوبارہ آن کر سکتا ہے تو آپ اس کو اسٹارٹ پروٹیکشن لگا دیں گے تاکہ پھر کوئی ایکسیسیبل کسی کے لیے وہ فائلز ایکسیسیبل یا ایڈیٹیبل یا ریڈیبل یا ویزیبل نہ ہوں ڈیپینڈنگ اپون یور سیٹنگز تو یہ اس لیے آپشن ہوتا ہے سیٹ پاسورڈ وہ آپشن ہے جس کے لیے میں ابھی آ رہا ہوں انٹر پریس کروں گا یہاں دو ایڈٹ باکسز ہیں نیو پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ اور پھر اوکے تو میں نے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے میں پاسورڈ ٹائپ کروں گا ٹیپ پریس کروں گا دوبارہ یہی پاسورڈ لکھوں گا پھر ٹیپ پریس کروں گا اوکے پہ میں نے اسپیس پریس کر دیا dialog you have successfully set a new password period okay button to activate press space bar period you have successfully entered a new password تو یہ اس نے میسج دیا کہ سکسیسفلی پاس ورڈ آ گیا ہے تو اوکے پہ اسپیس بار پریس کریں گے نیکسٹ ٹائم اب جو کوئی اسے ان انسٹال کرنے کی کوشش کرے گا یا یہاں پہ اسے اوپن کرنے کی کوشش کرے گا سٹارٹ مینیو سے تو اسے پاس ورڈ انٹر کرنا پڑے گا اور اگر میں بھی پاسورڈ بھول جاؤں تو پھر میں بھی اسے اوپن نہیں کر سکوں گا تو یہ اب ہم نے ایزی فائل لاکر کو پروٹیکٹ کر دیا ہے اب اسے کوئی ان انسٹال یا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تو اب ہم نے فائلز اس کے اندر اور فولڈرز اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں کہ بھائی پروٹیکشن ہوگی کیسے ایک اور بات میں آپ کو بتانا بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پاس ورڈ ریموو کرنا ہے یا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح دوبارہ سیٹ پاس ورڈ میں آئیں گے اور دونوں ایڈٹ باکسز کو آپ نیو پاس ورڈ سے فل کر لیں گے اور اوکے کریں گے تو نیا پاس ورڈ سیٹ ہو جائے گا یا اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ایڈٹ باکسز کو خالی چھوڑ کے ٹیپ کر کے اوکے کریں گے تو آپ سکھائے گا کہ آپ نے کوئی پاس ورڈ بھی نہیں ڈالا اور اس کا مطلب ہے کہ پچھلا پاسورڈ ڈیلیٹ کر دو اور نیا پاسورڈ نہ رکھو کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اوکے پہ بار پریس کر کے آپ اسے یقین دہانی کرا دیں گے کہ جناب جی ہاں ہم یہی چاہتے ہیں تو اب ہم ایڈٹ میں جائیں گے اور ایڈٹ سے ہم کسی فائل یا فولڈر کو پروٹیکٹ کر کے دکھائیں گے اور ایڈ فائل آگے یہاں میں میں ایف پریس پریس پریس کر سکتا ہوں لیکن انٹر کروں یہ یہ dot dot dot button button جو ہے براؤز اس پہ بار کریں گے کنٹرول سے میں نے اسے خاموش کرایا شفٹ سے اب یہ براؤز کا ڈائلگ باکس اس سے آپ کافی حد تک فیملیئر ہیں تو براؤز سے ہم وہ فائل ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم نے میں نے فائل ایک سیمپل کے طور پر اس میں ایڈ کرا دی ہے اب اب ٹیپ ٹیپ کر کے میں آپ آپ کو اس اس اس کی کی سیٹنگ یہ نے دے دیا فائل کا accessible accessible check checkbox مرضی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ایکسیسیبل سے یہ ہوگا کہ فائل کوئی کر سکے گا لیکن اگر آپ اس مطلب اوپن کر لے گا ڈپینڈنگ اپون کہ اگر آپ نے آگے رائٹیبل یا جو بھی سیٹنگ رکھی ہے تو وہ سیٹنگ ساتھ امپلیمنٹ ہوں گی لیکن ایکسیسیبل بھی ہوگی فائل تو کوئی بھی اسے ایکسیسیبل کر سکے گا لیکن ایڈٹ نہیں کر سکے گا یا دیکھ نہیں سکے گا اس طرح کر کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو ایکسیسیبل کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فائل ایکسیس ہو سکے گی اور اگر اس چیک باکس کو ناٹ چیک کر دیں گے تو یہ فائل ایکسیسیبل نہیں ہوگی جب بھی کوئی انٹر پریس کرے گا تو وہ کہے گا access is denied access is denied تو ایکسیس از ڈینائڈ کا جب ایرر آئے گا تو ظاہر ہے وہ فائل لوڈ ہی نہیں ہوگی تو لوڈ نہیں ہوگی تو کوئی ایڈٹ یا وہ کیسے کرے گا تو یہ آپ ایکسیسیبل سے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی فائل کو ایکسیس ڈینائڈ کا ایرر دینا چاہیں کہ بھائی کوئی اور بندہ جب بھی اسے انٹر کرے تو وہ کہے ایکسیس از ڈینائڈ تو آپ اس کو ناٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ انجائے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس ڈرائیو کے اندر یا اس فولڈر کے اندر یہ فائل تھی بھی یا نہیں ایکسپٹ یو تو یہ بہت یوزفل ہے ادر وائز یہ ہوتا ہے کہ فائل نظر آ رہی ہے اور کوئی انٹر پریس کرے گا تو کوئی کہے گا سامنے ڈائلاگ باکس آ جائے گا کہ پاس پاسورڈ دو اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے یا از ڈینائڈ کا ڈیپینڈنگ اپون آپ کی آپ نے جو سیٹنگ کی اس کو ابھی میں نے چیک کر دیا اگر آپ نے اس کو ان چیک کیا ہوتا تو ایکس ایرر دیتا تو اگلے بندے کو شک جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو اس نے پروٹیکٹ کی ہے تو آپ اس کو ویزیبل ان چیک کریں گے تو وہ انویزیبل ہو جائے گی اور کسی کو نظر نہیں آئے گا اور نظر نہیں آئے گا تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اب ایکسیسیبل کو جب میں نے چیک کیا تھا تو ایک آپشن آ گیا پہلے نہیں آ رہا تھا لیکن اب آ رہا ہے باکس چیک چیک اور ان چیک آپ کر سکتے ہیں چیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی اس کو رائٹیبل مطلب رائٹ بھی کر سکتا ہے ایڈٹ کر سکتا ہے اور ان چیک سے یہ ہوگا کہ اسے ایڈٹ نہیں کر سکے گا جب آپ نے ایکسیسیبلٹی ایک چیز کو دے دی ہے تو پھر آگے کی بات ہے کہ ایڈٹ بھی کر سکے یا نہ کر سکے جب آپ نے ایکسیسیبلٹی کو ہی نو کر دیا تھا تو ایڈٹ اور اس کو اس کا سوال ہی پھر نہیں اٹھتا اسی لیے وہ پھر آپشن ہی نہیں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ آپشن بھی بھی دکھا دیا ویزیبل بات ہو گئی ہے میں اس کو کو رکھتا ہوں ویزیبل بار کر دوں گا یہ ون سی کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہم نے ایڈ کی ہے اسی طرح ٹو تھری فور فائیو ہوتی جائیں گی تو اب میں ایک فولڈر کو ایڈ کر کے ایٹ فولڈ اب یہ ڈوٹ ڈوٹ بٹن پہ شفٹ ایپ کروں گا شیف شفٹ ایپ تھری یہاں سے فائل براؤز کر لیو سیم میری مطلوبہ فائل جو ہے اس پہ میں آؤں گا سوری مطلوبہ فولڈر پہ آؤں گا ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ یہ میرا ایک فولڈر ہے اس کو میں پروٹیکٹ کرانا چاہتا ہوں ڈاٹ ڈاٹ بٹن دوبارہ آ گیا اس کا مطلب ہے اس نے اٹھا لیا میں ٹیپ ٹیپ یہ پاتھ اس کا ہے اور یہ اب اس نے پروٹیکشن کے لیے اسے یہ بالکل وہی آپشن ہے یہ یہ تمام سیٹنگ میں ایکسپلین کر چکا ہوں اور آپ کو سمجھ آ ہے یہ دیکھیں یہ to desk shortcut folder بھی آ گیا یہ بھی پروٹیکٹ ہو چکا ہے اگر ہم نے اب جس جس طرح دو فائلز آئی ہیں اگر اب ہم نے ان دونوں کی پروٹیکشن کو طور سسپینڈ کرنا ہے تو اب یہ دونوں ایکسیسیبل بھی ہیں ایڈیٹیبل بھی ہیں ویزیبل بھی ہیں یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے اب بالفرض آپ نے کام کرنا تھا تو آپ نے اسٹاپ پروٹیکشن کر دیا اب آپ نے کام اپنا کر لیا تو اب دوبارہ آپ واپس آئیں گے ایزی فائل لاکر آپ نے اوپن کیا اور دوبارہ آپ یہ اسٹاپ پروٹیکشن ان اویلیبل ہے اس کا مطلب ہے اسٹاپ پروٹیکشن ایکٹیو ہے Start protection S. آپ پیرو کیا اسٹارٹ پروٹیکشن یہ ایس یعنی یہ ان اویلیبل ہے یہ سوری یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے stop protection sorry start protection start protection جو ہے یہ ابھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان اویلیبل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بٹن جو ہے وہ ابھی کرنٹلی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ انویلیبل نہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اسٹارٹ پروٹیکشن کے ساتھ اگر انویلیبل نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی تو اس پہ میں انٹر پیس کروں گا آپ پروٹیکشن بھی ہوگی اور اسٹارٹ پروٹیکشن کے ساتھ انویلیبل بولے گا تو یہ اس طرح آپ ان کو نمبر آف فائلس کو پروٹیکٹ پروٹیکٹ یا ان کر سکتے ہیں لیٹ سپوز کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ون سی والی فائل یا اس کی جو ہے نا پروٹیکشن صرف ٹاگل ہو جو ٹو ہے وہ ابھی رہے ٹھیک ہے تو میں آلٹ e سے کروں گا ایڈٹ e اور پھر اب میں ڈاؤن ایرو کر کے ٹاگل پہ آؤں گا ٹاگل پینٹر پہ اب اس سے یہ ہوگا کہ میری ون جو ہے وہ ویزیبل ایکسیسیبل ایڈیٹیبل سب کچھ ہے لیکن میرا میری جو ٹو تھی وہ اپنی جو جو میں نے اس کی کنڈیشنز لگائی تھی کہ ایکسیسیبل ہو یا نہ ہو ویزیبل ہو یا نہ ہو اس کے مطابق وہ اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن اس کی پروڈکشن عارضی طور پہ سسپینڈ ہوئی ہے اس ایک فائل کی دوبارہ میں اس کی پروڈکشن لاؤں گا وہ اسی طرح کے ٹاگل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بٹن مطلب دبایا تو آن ہو جائے دوبارہ وہی بٹن دبائیں تو آف ہو جائے ٹاگل اس چیز کو کہتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو ٹاگل کریں گے یعنی کہ اس e اس کی پروٹیکشن آن کریں گے ای e اور کے بعد ٹی پریس کیا یہ جو ہے نا دوبارہ پروٹیکشن اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس طرح ٹاگل ہوتا ہے لیٹ سپوز کہ آپ نے اب ایڈ تو کر لی تھی ایک چیز مطلب میں نے آپ نے رکھی کہ ویزیبل یہ فائل ہو ویزیبل سوری نہ ہو لیکن اب آپ نے سوچا کہ نہیں یار ویزیبل ہونی چاہیے ویزیبل ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ نے بعد میں مائنڈ آپ نے بنا لیا کہ یار میں اس کی ایڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی پروٹیکشن جو ہے نا ایسے ایسے ہو ایسے ایسے نہ ہو تو اس کے لیے آپ ایڈیٹ میں آئیں گے e سے e e سے میں آئے اور ڈاؤن ایرو موڈیفائی پہ انٹر پریس کریں گے یہ بالکل وہی ڈائلوگ باکس اوپن ہو جائے گا جب جو ہم نے پروٹیکشن کے وقت تھا اب یہ ناٹ ہے یعنی دے گا تو اس طرح آپ فائلز کو فولڈرز کو ان کی پروٹیکشن کو بعد میں ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کو اس لسٹ سے نکالنا چاہیں تو ڈیلیٹ کی پریس کریں گے کنٹرول سے اس کو خاموش کرا یہ اب فوکس تھی فائل جس فائل کی آپ نے لسٹ سے ریموو کرنا ہے تو فوکس ہو تب ڈیلیٹ کی پریس کریں یا ایڈٹ کے اندر جا کے ڈیلیٹ پریس کریں ایک ہی بات ہے ٹیپ پریس کریں گے گے یس کر دیں دیکھیں وہ پہلے ٹو تھا اب ون ہو گیا کیونکہ ایک ہی فائل ہے ون ٹو کا یہ مطلب ہے تو اب وہ اس کی پروڈکشن فائل کی نہیں ہوگی وہ جو ایکس پی پرولنگ یا جو بھی آپ نے پہلے فائل کی تھی تو اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی وہ اس لسٹ سے ریموو ہو گئی ہے وہ ڈیلیٹ جو ہے وہ آپ کے سسٹم سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی وہ اس لسٹ سے ڈیلیٹ ہوئی ہے پروٹیکشن والی سے تو یہ اس ایزی فائل لاکر کے متعلق بات تھی تو آپ اس طرح چیزوں کو ایڈ اور ریموو کر سکتے ہیں اور سافٹ ویئر یہ بہت زبردست ہے لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں اس کی لمیٹیشن نہ بیان کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس کی لمیٹیشن بیان کر دینی چاہیے اور اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک فائل یا فولڈر پروٹیکٹ کیا ہو تو کوئی اس سافٹ ویئر کو ایزی فائل لاکر کو ان انسٹال نہیں کر سکتا وداؤٹ پاسورڈ دیکھ نہیں سکتا موڈیفائی نہیں کر سکتا فائل کی پروٹیکشن کو لیکن وہ ونڈوز کے سیف موڈ میں جا کر فائل کو ایکسیس کر سکتا ہے تو یہ ایک رسکی تھنگ ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا سیف موڈ وغیرہ کا تو اس سیٹنگ میں آپ کا یہ easy file locker best software ہے لیکن بالفرض آپ کسی کمپیوٹر گرو سے کوئی چیز چھپانا چاہیں تو وہ آف کورس مشکل ہے تو وہ سیف موڈ میں جا کے چیک کر سکتا ہے اور یہ بات اس لیے بھی بتانی اہم تھی کہ بالفرض آپ پاسورڈ بھول جائیں کیونکہ انسان کا دوسرا نام نسیان ہے انسان باتیں بہت جلدی بھول جاتا ہے بڑی بڑی باتیں بھول جاتا ہے تو پاسورڈ کیا چیز ہے تو پاسورڈ وڈ آپ اپنا بھول جائیں تو آپ ونڈوز سیف موڈ سے جا کر اپنی فائلز کو ایکسس کر سکتے ہیں جن کی آپ نے پروٹیکشن چاہے جو کچھ لگائی ہو تو اس طرح آپ اپنی فائلز کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کی ایک لمیٹیشن تھی اور اس کے کچھ ایڈوانٹیجز میں نے آپ کو بتائے اور میں اس کو اس لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ اس کے ایڈوانٹیجز اس کی لمیٹیشن سے زیادہ ہیں باقی یہ اب آپ کا فیصلہ کہ آپ اس کے ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں یا لمیٹیشنس کو دیکھتے ہیں فولڈر گارڈ کی بات ایک میں نے شاید اس پوڈ کاسٹ میں کی ہے یا نہیں فولڈر گارڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک سافٹ ویئر ہے لیکن وہ میں نے یوز کیا تو مجھے اتنا اس کی ایکسیسیبلٹی اور وہ مجھے نہیں لگا لیکن کچھ بلائنڈ دوست فولڈر گارڈ کو بھی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ پروٹیکشن کے معاملے میں انتہائی کانشیس ہیں تو آپ فولڈر گارڈ کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میرا ایکسپیرینس فولڈر گارڈ کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے اور مجھے وہ اتنا زیادہ پاورفل سافٹ ویئر نہیں لگا جتنا ایزی فائل لاکر لگا ہے اور میں ایزی فائل لاکر کو ہی اسی لیے یوز کرتا ہوں اور یہ سیف موڈ والی بات میں نے آپ کو اندر کی بات بتائی ہے تو سیف موڈ والی بات موسٹلی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ایون کہ میں ایک بلاگر جو کمپیوٹر گرو تھے ان کی میں نے بلاگس پر پڑھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ آپ سیف موڈ سے بھی اس چیز کو فائل کو ایکسیس نہیں کر سکتے آئی ڈونٹ نو کہ انہیں معلوم نہیں تھا یا وہ بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن میں نے جب ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ریڈنگ کی ایف اے کیو کے اندر واضح لکھا ہے کہ اگر آپ پاس ورڈ بھول جائیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ سیف موڈ سے جا کے اٹھا سکتے ہیں فائلز کو تو یہ ایک بات ایک لمیٹیشن آپ اپنے کیپ ان ویو رکھیے گا باقی یہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھا ایزی فائل لاکر سے ریلیٹڈ ان شاء اللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک کا میں آپ کو بتاتا چلوں گی فیڈ بیک آپ مجھے دے سکتے ہیں آن لسٹ آف لسٹ جس لسٹ پر یا جس فیس بک گروپ میں میں نے آپ کو پوسٹ کی ہو وہاں کامنٹ یا رپلائی کر کے آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیڈ بیک بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ سارا کام ایک والنٹیئر بیسڈ ہو رہا ہے اور اگر آپ کا فیڈ بیک آئے گا آپ کی انکریجمنٹ آئے گی آپ کی ریکویسٹ آئیں گی تو اس کام میں جان برقرار رہے گی اور اگر آپ کا فیڈ بیک نہیں آئے گا تو رفتہ رفتہ یہ کام بند ہو سکتا ہے اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو فیڈ بیک اس کا ضرور دیں کریٹیکل کامنٹس ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ سے ریلیٹڈ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے صرف یہی کہیں کہ بھائی بہت بہت بہت زبردست تھا فیڈ بیک کا صرف یہ مطلب نہیں ہے اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ کو اس میں ریکارڈنگ میں کوئی ایشو لگا یا آپ کو ڈاؤن لوڈنگ میں کوئی ایشو لگا یا آپ کو اوور آل کوئی مسئلہ اس میں آیا یا اگر آپ کو فرس کوئی بات اچھی لگ گئی اس پوڈ کاسٹ میں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تو آپ دونوں چیزیں مطلب پازیٹیو نگیٹو باتیں اس پوڈ کاسٹ ریلیٹڈ بتا سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل فیڈ بیک ہوتا ہے اور یہ فیڈ بیک آپ ایک آدھ لائن بھی لکھ لیں تو فیڈ بیک کافی ہوتا ہے تو فیڈ بیک دینا چاہیے لاسٹ میرا پوڈ کاسٹ جو تھا وہ ویب سائٹ کے اوپر ٹو ہنڈریڈ سے تھری ہنڈریڈ ہٹس ہوئی ہیں اور کئی لوگوں نے اس کا مطلب ہے ڈاؤن لوڈ کیا ہے پوڈ کاسٹ مگر فیڈ بیک مجھے صرف چھ سات لوگوں نے دیا تو یہ ایک خاصی ڈسکریجنگ بات ہے اسی لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے فیڈ بیک دیں تو کافی بہتر ہے اور یہ میرا پوڈ کاسٹ کچھ ڈیلے سے بھی اسی لیے آیا کہ پریفرنسز پھر بندے کی کم ہو جاتی ہیں کہ اگر چھ سات لوگوں لوگ ہی صرف یوز کر رہے ہیں یا چھ سات لوگ ہی صرف کو یہ یوزفل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل اگر پچاس آٹھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور چھ سات لوگوں کو یہ یوزفل لگا باقی کے کامنٹس نہیں آئے تو اس کا یہی مطلب موسٹ پروبیبلی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کام اتنا اچھا گڈ گوئنگ نہیں جا رہا تو اگر آپ کو کام اچھا لگتا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایک ای میل ایک لائن کی دو لائن کی بھیج دیں جس کے اندر فیڈ بیک یعنی پازیٹیو نگیٹو دونوں باتیں یا کوئی ایک پہلو آپ اجاگر کریں تاکہ مزید پوڈ کاسٹ امپروو رہیں اور پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا رہے تو فیڈ بیک آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں اور میری website www.umairijaz.tk dot dot T K پر آئیں اور فیڈ بیک کا لنک لیں اور فیڈ بیک میں نیم کامنٹ اور ای میل ایڈریس اپنا ٹائپ کریں اور مجھے سینڈ کر دیں اور وہ مجھے ای میل ہو جائے گا آپ کا جو کامنٹ ہوگا اور آپ کو میرے مزید پوڈ کاسٹ مل سکتے ہیں www.umairijaz.tk ڈبلیو ڈاٹ ڈاٹ ٹی کے سے انگلش یا اردو پوڈ کاسٹ کے ریلیٹ کے رسپیکٹو لنکس کو آپ ایکسپلور کر کے اردو یا انگلش کے پوڈ کاسٹ یا ہندی کے پوڈ کاسٹ اردو میں ہی آپ کو مل جائیں گے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا ان شاء اللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کچھ حد تک کچھ حد تک یوزفل آپ کے لیے رہے گا ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ umairdascholar.gmail.com U-M-A-I-R-T-H-E-S-C-H-O-L-A-R at gmail.com Feedback اور مزید پوڈکاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے www.umairijaz.tk www.umairijaz.tk اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے ہیو فن